روح پیاسی اور اللہ روح پیاسی کہاں سے آتی ہے میں لوگوں کو سنو روح پیاسی یہ تمہارے مسائل بھی روح پیاسی کہاں سے آتی ہے روح پیاسی کہاں سے آتی اداسی کہاں سے آتی ہے اچھا۔ روح پیاسی کہاں سے آتی ہے یہ اداسی کہاں سے آتی ہے ہے وہ یکسر سپردگی تو بھلا ہے وہ یکر سپردگی بھلا بد حواسی اچھا۔ سپردگی تو بھلا بد حواسی کہاں سے آتی ہے وہ ہم آغوش ہے تو پھر دل میں وہ ہم آغوش ہے تو پھر دل میں کی ناسی پاس آتی ہے وہ ہم آغوش ہے تو پھر دل میں وہ ہم آغوش ہے تو پھر دل میں بھی ناسی پاسی کہاں ہے ایک زندان بے دلی اور شام یار میری شام بڑی عذابناک ہوتی ہے ہوئے ایک زندان بے دلی ایک زندان بے دلی اور شام یہ سپے آتی ہے ایک زندان بے دلی اور شام یہ سباسی سی کہاں سے آتی ہے تو ہے پہلو میں بھئی بھائی سنو تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو وہ کے باسی کھان سے آتی ہے پھر تیری خوشبو تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو وہ کہاں سے آتی ابھی میرا موڈ خراب نہیں ہوا کہ جو میں سنانا چاہتا ہوں میں نہیں رہا اور میں پھوڑ آدمی ہم بڑے پھوڑ شاعر اچھے